شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے جہاں میں دین حق اسلام کی توقیر کی خاطر ہر تاغوت سے ہر شرک سے اب ہم کو لڑنا ہے جہاں میں دین حق اسلام کی توقیر کی خاطر ہر تابوت سے ہر سے اب ہم کو لڑنا ہے سے ہر شرک سے اب ہم کو لڑنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے جو پانی ہے ہمیں فوز و فلا دونوں جہانوں کی تو رب رحمان کے احکام پر پورا اترنا ہے جو پانی ہے ہمیں فوز و فلا دونوں جہانوں کی تو رب رحمان کے احکام پر پورا اترنا ہے رحمان کے احکام پر پورا اترنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے تو اے نوجوانوں تھام لو جہاد کا پرچم رضائے رب کی منزل کے اگر زینوں پہ چڑھنا ہے اٹھو اے نوجوانوں تھام لو جہاد کا پرچم رضائے رب کی منزل کے اگر زینوں پہ چڑھنا ہے ہے رب کی منزل کے اگر زینوں پہ چڑھنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے نبی کے راستے جو تھے وہ تھی اصحاب راہ راہیں انہی رستوں پہ چلنا ہے انہی راہوں میں مرنا ہے نبی کے راستے جو تھے وہ تھی اصحاب کی راہ ہے انہی رستوں پہ چلنا ہے انہی راہوں میں مرنا ہے رستوں پہ چلنا ہے انہیں راہوں میں مرنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے دکھانی ہے ہمیں عزت کی رہ ظلمت میں امت کو جہادی راستوں پر دیپ بن کر ہم کو جلنا ہے دکھانی ہے ہمیں عزت کی رہ ظلمت میں امت کو جہادی راستوں پر دیپ بن کر ہم کو جلنا ہے پر دیپ بن کر ہم کو جلنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے ہوئے ہم بھی شریک قافلہ توفیق ہے رب کی ملا کر اب قدم اہل وفا کے سنگ چلنا ہے ہوئے ہم بھی شریک قافلہ توفیق ہے رب کی ملا کر اب قدم اہل وفا کے سنگ چلنا ہے اب قدم اہل وفا کے سنگ چلنا ہے شریعت یا شہادت بس انہی راہوں پہ چلنا ہے کہ اس مظلوم امت کا دفاع اب ہم کو کرنا ہے